حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے دوران میں امامہ دختر ابلاس کو اپنی گردن یعنی کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے آپ جب سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے امام ابو داود رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جناب مخرمہ نے اپنے والد بکیر بن عبداللہ بن الاشد سے ایک ہی حدیث سنی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو انیس